العلم قليلا اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پچاسی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس تلاوت میں قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال اور اس کے جواب کو ذکر فرمایا اس سوال اور جواب کے بارے میں اس واقعے کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے اس آیت مبارکہ کا شان نزول نقل فرمایا اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بھی ایک اپنی روایت میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول نقل فرمایا امام ابن کثیر امام ابن جریر تبری امام آلوسی جو تفسیر روح المعانی بڑے بڑے اسلاف بزرگان دین انہوں نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ان روایات کو ذکر فرمایا ان دونوں قسم کی روایات میں دو مختلف واقع ذکر فرمائے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے بہت خصوصی خدمت کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک سیدھا کرتے آپ کے ساتھ سفر میں ہوتے خاص خاص تنہائی والی راتیں سیدنا عبداللہ بن مسعود نے گزاری ایک وہ للت الجن والا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا بخاری شریف میں بھی ہے آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیا مکہ کا یہ واقعہ جنت المالا کے قریب ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بٹھایا اور آپ کے ارد گرد اپنی چھڑی لاٹھی مبارک سے اسائے مبارک سے دائرہ کھینچ دیا فرمایا اس سے باہر نہیں نکلنا خود آپ آگے تشریف لے گئے پہاڑیاں تھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں دائرے میں بیٹھا عجیب و غریب قسم کی مخلوقات کا مجمع ہے میرے قریب قریب سے گزر رہی لیکن مجھے حکم تھا کہ باہر نہیں نکل آپ نے گویا ایک حصار فرما دیا پھر آپ فارغ ہو کے آئے آپ نے فرمایا میں نے جنوں کو تبلیغ کی اور واز کیا وہ جس مقام پہ آپ نے واز فرمایا تھا جنات کو جنت المالا کے پاس مسجد جن اسی جگہ پہ واقع ہے یہ آپ کے اس خطبہ کی جگہ تھی اس زمانے میں دور دراز نکل کے یہ مضافاتی علاقہ تھا جہاں آپ نے واز فرمایا تو اس واقعے میں بھی سیدنا عبداللہ ابن مسعود ساتھ تھے آپ کا لقب تھا صاحب الوسادتی والنعلین اور اللہ نے اتنا علم اور اتنا تفق و عطا فرمایا تھا امام جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں اور تمام آئم کہ سات صحابہ مفسر جو تفسیر کرتے تھے باقی تفسیر اپنی مرضی سے انہی سے سیکھتے تھے حضور کا زمانہ تھا ہر بندہ جرت نہیں کرتا تھا میں قرآن کا مطلب اور مدر اور یہ کا. یہ سات صحابہ مفسر تھے یہی سات صحابہ فقیح تھے جن سے دوسرے صحابہ مسئلے پوچھ پوچھ کر عمل کرتے تھے اتنا خوف اور ڈر تھا ان میں ان میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ میں نے روایت کے تعارف کے لیے بہت تفصیلات ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ایک بات دل میں آ رہی بیان کری تو پھر رہ جاتی ہیں باتیں جس وقت حضرت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کوفہ آباد کیا اور بسرا آباد کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اللہ نے ایسا ذہن عطا فرمایا اور ایسے ایسے مقامات میں آپ نے شہر آباد کیا آج دنیا ورت حرت میں کہ اس زمانے میں نہ کمپاس نہ طول بلد نہ عرض بلد ان کے ذہنوں میں یہ مقامات کیسے آئے جیسے آج کوئی یہ جی یہ ڈیپ سی ہے یہاں قدرتی بندرگاہ یہاں شہر ہونا چاہیے یہاں ایئرپورٹ ہونا چاہیے بہت بڑا علم اور مطالعہ اور ریسرچ کے بعد ہوتا ہے اللہ نے ان کو ایسی فہم اور تدبر عطا پکا جب کوفہ آباد کیا اور مسلمانوں کی چھونی بنائی تو اب وہاں ایک استاد اور معلم کی ضرورت ہے کس کو بھیجا جائے تو حضرت سیدنا عبداللہ مسعود پر نظر انتخاب پڑی حضرت ہاں، عمر نے آپ کو بھیجا کہ آپ جائیے آپ کو ہم نے کوفہ کا استاد اور وہاں کا قاضی یہ ذمہ داریاں رو جو دینی تھی ان کے حوالے کی اگلی بات ہے جو مزے کی جب سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کے زمانے میں کوفہ چلے گئے تو وہ صحابہ جو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت رضوان میں شریک تھے چودہ سو صاحب بیت رضوان میں تھے صلح ہوئی ان میں سے تقریباً آٹھ سو صحابہ مدینہ سے ہجرت کر کے کوفہ شفٹ ہو ہمارے استاد عبداللہ میں مسعود وہاں چلے گئے علم وہاں روحانیت وہاں چلو جی وہاں چلتے یہ میں مقام عرض کر رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام اچھا پھر بعد میں جب سیدنا امیر المومنین خلیفہ رابع سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا مدینہ یہ بلوائیوں نے حملہ کیا حضرت عثمان کا زمانہ اب میں مدینہ تو رسول کو ان ساشیوں کی دوبارہ آماجگانی بننے دوں گا مجھے کوئی اور دارالحکومت بنانا چاہیے تو آپ کی جب نظر انتخاب پڑی کہ اب کون سا شہر ہے جس میں علم و عمل کی اور بہاریں ہیں وہ کوفہ پہ نظر پڑی تو آپ نے دارالحکومت دار الخلافہ کے لیے کوفہ کا انتخاب فرمایا یہ تھا کوفہ کی تاریخ بات بہت دور نکل رہی حضرت عبداللہ مسعود ساتھ ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی آپ مدینہ طیبہ کے مضافات میں تشریف لے جا رہے تھے وہاں دیکھا دور کچھ یہودی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ایسے محفل لگی ہو یہ بڑی شرارتی قوم انہوں نے ہر طرح سے ایزائیں اسلام کے خلاف سازشیں اور اس وقت سے اب تک ان کا وطیرہ یہی چلا تو انہوں نے آپس میں یہ حضرت عبداللہ میں محسوس انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ مسلمانوں کے پیغمبر آ رہے ہیں ان سے کوئی ایسا سوال کریں اور سوال کرنے کا مقصد کو اصلاح نہیں تھا سوال کرنے کا مقصد ذکر پہنچانا تکلیف پہنچانا تھا ایسا کوئی الجھا ہوا سوال کرتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوگی صدمہ ہو ایک انسان سوال کرتا اپنی اصلاح کے لیے میں طالب اصلاح ہوں میرے اندر یہ خراب مجھے اس مسئلے کی ضرورت یہ تو بہت پسندیدہ سوال ایک سوال اس لیے کیا جاتا دوسرے کو شرمندہ کرنا مقصود یہ سوال بڑا ہی قابل مذمت سوال ہو تو کچھ لوگوں نے سمجھایا مت سوال کرو لیکن جس نے سوال کرنا تھا وہ بڑا زبان کا بعض ہوتے ہیں ایسے اس نے سوال داغ دیا جب آپ قریب سے گزرے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے اس نے سوال کیا یہ روح کیا چیز ہے روح کے بارے میں بتلائیے آپ نے اپنی لاٹھی مبارک پر وہی ٹیک لگا دی اور خاموشی سے آپ گہرے تفکر میں وہاں کھڑے ہو گئے اور مجھے یہ اندازہ ہونے لگا آپ پر وہی اللہ کی وہی کا نزول ہو رہا جب وہ کیفیت ختم ہوئی آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت فرمائی جس کو میں نے ابھی تلاوت کی روح روح ہم بڑی اس میں بہت علوم اور ایک واقعہ تو دوسرا واقعہ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل فرما وہ بھی حدیث صحیح میں آیا کہ قریش مکہ بھی ان کے سردار بھی بڑے ہی فطوری اور بڑے ہی ساشی قسم کے لوگ وہ بھی ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنی زبان سے طرح طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزائیں پہنچے سوالات تیار کرتے خود تو جاہل تھے سوال آتے نہیں تھے تو اپنے وفد بھیجتے جی وہ مدینہ میں بڑی پڑھی لکھی قوم رہتی ہے اہل کتاب یہودی ان سے پوچھ کے اور سوال دیکھو جی تو ان کے پاس وفد بھیجتے تو انہوں نے کئی مرتبہ اس قسم کے سوالات کیے ایک وہ سوالات بھی ہیں جن کا سورہ کہف میں تذکرہ ہے اصحاب کہف کون تھے ذلکرنین کون تھا وہ تو اس موقع پہ گزر چکا ہے سورہ کہف کی تفصیل ایک مرتبہ انہوں نے یہودیوں کے پاس وقت بھیجا جی کوئی خاص سوال چپتا ہوا سوال ہو جس کا یہ جواب نہ جب جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم بس محفلوں میں شور مچائیں گے کام ہی ان کا یہ تھا فارغ آدمی کا مشغلہ اس کے علاوہ کیا وہ گیا سوال انہوں نے کہا جی ان سے روح کے بارے میں پوچھو روح کیا ہے یہ دو سوالات ہو چنانچہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک واقعہ سید عبداللہ بن مسعود کا جو مدینہ میں ہوا دوسرا واقعہ حضرت سید عبداللہ ابن عباس نے بیان فرما جو مکہ میں ہو تو اور قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا نزول کئی مرتبہ ہو اس گویا اس آیت مبارکہ کا ایک مرتبہ نزول مشرقین کے سوال کے جواب میں مکت المکرمہ میں ہوا دوسری مرتبہ جب یہی کیفی ہو تو یہی آیت دوبارہ دوہرا دی ان کو یہی جواب دے دو جو وہاں اس وقت جواب دیا یس القانو دوسری مرتبہ پھر مدینہ میں یہ آیت لی اب میں پہلے آیت کا ترجمہ کروں گا یہ تو پس منظر اور واقعات میں نے عرض کی آیت کا ترجمہ عرض کرنے کے بعد اس میں بیان ہونے والے جو ہدایات ہیں اس کی طرف آئی ویس یس النا کا اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں یس الونا یہ پوچھتے ہیں کا آپ سے انروح روح کے بارے میں یہ سوال تھا روح کیا چیز ہے غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا کل روح من امری ربی کل ان سے کہہ دو اور روح من امری ربی روح میرے رب کے حکم سے ہوتی اس کا کوئی خد و خال اس کا کوئی جغرافیہ اس روح کی کوئی حقیقت اس کا مادہ کیا وہ کس چیز سے بنی اس کے کوئی اعضا ہیں نہیں ہیں کیسے وجود میں آتی ہے کوئی چیز نہیں بتلائے گی بس اتنا جواب دے دے کہہ دو روح میرے رب کے حکم ہے وما اوتی تم اور جواب آگے دے دیا گیا وما اور جو کچھ اوتی تم تمہیں دیا گیا من العلم علم میں سے وما اوتی تم من العلم اب میں پوری آیت کو ملا کر کیونکہ آگے اللہ کا لفظ آ رہا نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا انسانوں کو جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا اس کی جہالت زیادہ یاد رکھ آج کل جدید آلات کے ہوتے ہوئے سائنس ترقیات جتنی بھی معلومات کے ذرائع علم کے ان سب کے باوجود جہل زیادہ ہے اور علم کم ہے مثال کے طور پر ہم سائنسی ترقی فلکیات کو لے لیں فلکیات میں ابھی تک چاند ہی کے سارے عجائبات کھل کر سامنے ہیں جہاں انسان ابھی پہنچا ہے ابھی مریخ کی باتیں ہو رہی باقی کتنا بڑا جہان ہے جس کی کوئی خبر نہیں انسان خود انسان کے اندر کے اللہ نے جو قدرت کے کرشمے رکھے اور عجائبات کھل کھل کر سامنے سمندر کے اندر کیا کیا عجائبات فضاؤں میں کیا زمینوں میں کیا کہاں کہاں کس کس چیز میں کیا کیا تاثیرات تو جو کچھ انسان کو دیا گیا وہ کم ہے وہ علم کم ہے اور اس کا اس کی میں دوسرے لفظوں میں معلومات کم ہیں مجہولات زیادہ ہیں ہر انسان کا یہ حال جب دنیا کی ہر فیلڈ میں اس کی معلومات کم ہیں مجہولات زیادہ ہیں تو دین میں شریعت میں اس میں بھی انسان کی معلومات بہت کم ہوتی ہیں اس کی مجہولات بہت زیادہ اور عجیب بات ہے جس کا جتنا جہل ہوتا ہے جتنی مجہولات زیادہ ہوتی ہیں اس کو اتنا ہی دعوی علم ہوتا ہے اور جس کا علم جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو اپنے جاہل ہونے کے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اسیر مالٹا فرماتے تھے جیسے جیسے قرآن کے علوم ہم پر کھلتے چلے گئے ہمیں اپنی جہالت کا پتہ چلتا گیا اور اپنا اور ایچ در ایچ ہونا اور کمتر ہونا کھلتا چلا گیا یہ علم کی شان اور جس کو اللہ کا علم نہیں ہے نا جس کو اللہ رب العالمین کی معرفت نہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ اور جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو زیرو سمجھ وہ وہ سمجھ وہی سمجھتا ہے میں بہت کم ترین خلائق ہوں اس لیے کہ اس کی نظر اللہ رب العالمین کی عظمتوں پر ہو خواجہ پندارت کے دارد حاصلے پندار خواجہ حاصل مولانا روم فرماتے خواجہ یہ سمجھتا مجھے بہت کچھ حاصل ہو گیا حالانکہ سوائے اس کو اس پندار کے کچھ بھی حاصل نہیں یہ یہی اس کو سمجھ رہا اس کو یہی حاصل ہوا اور کچھ حاصل نہیں ہوا جس کو حاصل ہو جاتا ہے اس کی اس کی یہ حالت ایسی نہیں تو ہر انسان کی ایک مرتبہ ایک شخص آیا حکیم الامت مولانا شف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جی مجھے بہت سارے سوالات بندوں ایسی عادت ہوتی عمل سے سوال نہیں کاروبار جو کر رہا اس کا کوئی سوال نہیں کریں گے حلال ہے یا حرام لکمہ حلال یا حرام نہ میرا معاملہ صحیح ہے یا نہیں اس میں سود تو نہیں اس میں جوا تو نہیں اس میں یہ چیز تو نہیں یہ نہیں پوچھیں نماز میری صحیح ہوگی نہیں ہوگی تہارت مجھے حاصل ہے یا نہیں تہارت دیکھو قرآن صحیح پڑھنا آتا قرآن کے الفاظ پوری آیت نہیں بندہ پڑھ سکتا قرآن لیکن سوالات یہ صبح کی دو رکتیں کیوں عصر کی اب مغرب کی تین کیوں ہیں عشاء کی چار کیوں فرق اس قسم کے سوال تو وہ آیا اس نے سوال کیا کہ جی دو رکتوں میں کیا حکمت ہے تو جو حکیم الامت ہوتا میں ابھی صحیح بخاری کی روایات اور دوسرے سے یہ چیز ہمیں جو ہدایت ملتی تو آپ پوچھتے بتلاؤ باقی ساری چیزوں کی حکمتیں معلوم ہوگی تو تاکہ میں سوال کر لوں تجھ سے تم اس کی حکمت پوچھنے لگے ہو باقی جتنے شریعت کے احکام ہیں اس کی حکمتیں معلوم کہتے نہیں فرمایا اس کو بھی اسی لسٹ میں شامل کر دو جیسے وہ معلوم نہیں یہ بھی اگر معلوم نہ ہوا تو کوئی فرق نہیں کس کس چیز کی عمل انسان کو جو کرنے کا کام ہے وہ عمل ہے اس کی طرف آتا نہیں اور جس جو نہیں کرنے کا اس میں انسان اپنی صلاحیتیں اپنی وہ کوششیں کر یہاں اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں جو جواب دیا وہ اتنا دیا ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے روح کی حقیقت نہیں سمجھائی امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا جس چیز کی حقیقت مخاطب نہیں سمجھ سکتا اس کو سمجھانا اس کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے یہ جواب دے کے فارغ ہو جو میاں اس کی حقیقت ہمیں معلوم بعض ایسے مسائل ہیں جس جو انسان یاد رکھے بڑی ذمہ داری سے میں کہتا ہوں ساری زندگی بھی کاوش کرتا رہے اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا وہ ایسی دلدل ہے جو اس میں داخل ہوگا کبھی نکل نہیں سکتا اس لیے آفیت یہ ہے کہ دلدل میں پاؤں نہ رکھے اس لیے کہ دلدل میں آدمی اگر آگے جائے گا تب ڈوبے گا نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے گا تب ڈوب جائے گا پھر نکل نہیں سکے گا ان میں سے ایک مسئلہ تقدیر ہے اے شریک مستی خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر شاعر مشرق کا یہ حدیث جبر و قدر یہ تقدیر بندے کے سمجھ میں نہیں آ سکے یہ ایمان کی چیز ہے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کی تقدیر پر باقی تقدیر کی حقیقت کیا ہے نہیں سمجھ سکتے لوہے محفوظ پہ ایمان ہے لوہے محفوظ کی حقیقت کیا ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کی ذات پر ایمان ہے لیکن اس کی ذات کی حقیقت اس کے عجائبات ہم نہیں سمجھ سکتے ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے اس کی صفات کے مظہر تو عالم میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی صفات اور اس کی ذات کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے وہ ایسی ماں برائے عقل جس کا نہ تصور کیا جا سکتا ہے نہ جو انسانوں کے ذہن میں وہ ایسی ذات ہے تو بعض چیزیں انسان کے سب تو یہ جو آخرت کی چیزیں ہیں بعض ایمان لا انہیں میں سے ایک روح بھی ہے ان کو چونکہ روح کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ فرما دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں شروع میں کتاب العلم میں صحیح بخاری دو باب قائم فرمائے اس میں دو حدیثیں ذکر فرمائیں اور امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ باپ کے عنوان میں وہ ذکر فرما دیتے تو باپ کے عنوان میں ذکر فرمایا یہ مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی سوال ایسا کر بیٹھے کسی عالم سے کسی مفتی سے اور اس کے جواب سے اس کے فتنے میں اور زیادہ فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے جیسے کوئی تقدیر کا مسئلہ پوچھ بیٹھے اب اگر کچا ہوگا تو تقدیر کے شروع کر دے گا مسئلہ وہ سمجھے گا نہیں وہ اور زیادہ پہلے تو اس کو ایک وسوسہ آتا تھا جب اور اس میں جائیں پھر سو وسوسے آئیں گے کسی کا بھی جواب پاس نہیں ہوگا اس لیے آفیت یا میاں جب یہ ذہن میں اوزب باللہ پڑھ لو اور آ من تو بلّہ پڑھو بس اسی پہ اکتفا کرو اس سے زیادہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو جس سے دوسرے کے فتنے میں پڑھنے کا اس لیے حضرت علی فرماتے تھے کلم الناس علی قدر اقولم لوگوں سے گفتگو ان کی عقل کی بقدر ہونی چاہیے جتنا وہ سمجھ سکیں ساری باتیں انسان نہیں سمجھ سکتے تو روح کی حقیقت نہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا یہ فرما دیا روح میرے رب کے امر سے یہاں میں تھوڑی سی اس بات وضاحت کر دوں روح کا لفظ قرآن کریم میں اور مقامات پہ بھی استعمال ہوا روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے بارے میں بھی فرمایا نزل به روح الامین روح الامین سورہ قدر میں بھی ہے کہ روح روح الامین اس قرآن کو لے کر ہے روح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی فرمایا روحنا ہمارا قرآن اپنی وہی کو بھی فرمایا روح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و من اللہ کی روح یہاں جس روح کے بارے میں سوال ہو رہا ہے یہ وہ روح ہے جس کو ہم اردو میں جان کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس کی حقیقت کو انسان نہیں سمجھ سکتا لیکن اس کے بارے میں جو بات سمجھنے کی جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنا ہر انسان دو چیزوں سے مرکب ایک جسم جس کو عربی میں جسد کہا جاتا اور دوسرا روح جو اس کے اندر موجود جسم نظر آتا روح نظر نہیں آتا روح نظر نہیں آتی روح کے کرشمے اور اس کے کام سارے نظر آ رہے روح نظر نہیں آتی اللہ نے یہ دو چیزوں سے ہر انسان کو بنا جسم اور روح ہم اپنی ہی بات کریں گے جانوروں میں نہیں جائیں ان میں روح کی مثال اور جسم کی مثال کا یہ بات اگر ہمارے ذہن نشین ہو جائے تو ہمارا بڑا مسئلہ حل ہو جائے اگر یہ چیز سمجھ میں آئے جسم کی مثال سواری کی طرح جیسے ہماری گاڑی ہوتی نا یہ جسم کی مثال اور روح کی مثال ڈرائیور کی طرح گاڑی کو لے کر ڈرائیور چلتا ہے ڈرائیور چلائے گا تو گاڑی چلے گی اگر ڈرائیور نکل جائے گاڑی وہیں کھڑی ہو جائے اسی طرح روح انسان کے جسم کو لے کر چلتی یہ جو آنکھیں جھبک رہی کان ہمارے سن رہے زبان بول رہی دل کی دھڑکن قائم ہے نظام ہضم یہ سارے کرشمے یہ روح کے وہ روح ڈرائیور ہے جو اس جسم کو لے کر چل میں آپ سے بھی اگر اجازت ہو تو سوال کر لوں سواری اور سوار میں سے افضل کیا ہے جی سواری ہے یا سوار ہے جی کیوں جی قیمت کس کی زیادہ ہے جی سوار کی زیادہ ہے سواری کی قیمت نہیں سوار کی ہے سوار کے ساتھ سواری ہے اگر سوار نہیں سواری لاش ہے اسی طرح انسان کے جسم اور روح میں سے قیمتی چیز روح ہے جسم نہیں انسان کے جس طرح سوار کے بغیر سواری بیکار اور کھڑی کی کھڑی رہ جائے اسی طرح روح کے بغیر جسم بھی کھڑے کا کھڑا ہے یہ جو ہمارے جسموں میں تازگی ہے یہ ساری کی ساری روح کی برکت سے جب روح نکل جاتی ہے پھر کیا ہوتا جی پھر اس میں بو آنا شروع ہو جاتی پھر کیڑے مکوڑے یہ ساری چیزیں پھر ایسی بو پیدا ہوتی اور یہ بھی ایک قدرتی طبعی اصول ہے جو جتنا جس میں لطیف ہوتا ہے جس کا جب وہ خراب اور سڑ جاتا ہے اتنی زیادہ اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے روٹی خراب ہو جائے اتنی بدبو نہیں ہوتی لیکن اگر کسٹرڈ یا کوئی ایسی چیز گھر میں بنی وہ خراب ہو جائے اس کا تعفن دور دور تک جاتا کیونکہ وہ بڑی لطیف غذا ہے وہ ثقیل غذا اسی طرح انسانی جسم جس وقت چونکہ بڑا لطیف ہے جب یہ بگڑتا ہے تو اس کا تعفن بہت زیادہ روح نکلتے ہی ایک اور بات آگے بڑھ کر کہتا ہوں یہ جو ہمارا آپس میں پیار ہے یہ جو گھروں میں محبتیں میاں بیوی سے بیوی میاں سے وہ پیار روح کی وجہ سے میاں بیوی جنہوں نے ستر سال کی اس دیواجی زندگی گزاری ہو میں بڑے امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا میرے ساتھ اور میاں کی روح پرواز کر جائے اس کی اکیلی لاش گھر میں موجود ہے اس کمرے میں بیوی بی رہنے کے لیے رات کو تیار نہیں ہے کہتے صاحب نہ مجھے ڈر لگتا ہے کہتے ہی نہیں کہتے اس کے پاس نہیں رہے گا بھائی وہ ساری الفت کہاں چلے گی وہ ستر سال کا بھروسہ اطمینان سب ختم یہ بھی پتا ہے یہ علم ہے اس کو علم ہے یہ کہ یہ مردہ نہیں اٹھ سکتا نہ یہ مار سکتا ہے نہ کھا سکتا نہ کوئی نقصان دے میرا ہی تو شوہر اسی کی نہ لیکن بیوی کو وحشت آتی پتہ یہ چلا انسیت روح کی وجہ سے قائم انسیت اور محبت اور الفت بھی روح کی وجہ یہ تو ہم نے روح اور انسان اس کا جسد کا جائزہ لیا اب ان کی خوراک کا بھی جائزہ لے لیں اللہ نے انسان کا جسم مٹی سے بنایا خاکی ہے یہ انسان جب انسان کا جسم مٹی سے بنایا اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کی خوراک بھی اللہ نے مٹی میں چھپا دی ہے نا جی ہماری ساری خوراک مٹی میں گندم مٹی سے پھل مٹی سے گوشت مٹی سب کچھ مٹی میں مٹی ماں ہے اصل انسان بھی مٹی سے منہا خلقنا کم وفی ہا نعید کم و منہا نکر جکم تارکن اور اس کی خوراک بھی اس میں چھپا میرے ساتھ ساتھ آپ چلیں گے جی روح کہاں سے آئی جی آسمان سے کلر ربی تو جب روح آسمان سے آئی اللہ نے اس کی خوراک بھی آسمان سے اتاری اس کی خوراک آسمانی ہے اوپر سے آئی اس کی خوراک اللہ کا ذکر اس کے قرآن کی تلاوت اس کی یاد ہے تسبیحات ہیں شریف یہ چیزیں ہیں یہ ہماری روح کی غذا جب جسم بیمار ہوتا ہے اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تکلیف پیدا ہو جائے تو علاج کی چیزیں اللہ نے مٹی میں چھپائیں جتنی دوائیں مٹی سے بنتی جب روح بیمار ہو جائے تو اس کی شفا کہاں جی آسمان میں آسمان کی غذاؤں میں دوا اللہ نے وہاں رکھی اس لیے اب قرآن کی پچھلی آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہم نے قرآن میں وہ چیز اتاری جس میں سینے کے روگوں کا علاج اور شفا بنایا یہ ہر چیز کی شفا اللہ نے قرآن آسمان سے آیا جو انسان اپنے صرف تن پروری کی محنت کرے ہماری یاد رکھنا معاف کیجئے گا جتنی کوشش ہے ہماری جتنی تعلیم ہے اعلیٰ سے اعلیٰ ساری تن پروری کے لیے تن آسائشی کے لیے ہیں جتنی بڑیوں سے بڑیا ہم تعلیم لیتے ہیں مہنگے سے مہنگا اسکول کا انتخاب کرتے ہیں مہنگی سے مہنگی جو فیسیں ادا کرتے ہیں وہ کس کے لیے بلا تاکہ بعد میں تن پروری بڑی آسانی سے ہو سکے بڑی تعلیم بڑی تنخواہ کا پیکج پیکج ہوگا تو خوراک بڑی مکان بڑے گاڑیاں بڑی تن پروری ساری کی ساری اس سے روح کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا روح کو فائدہ اللہ کی یاد سے اس کی عبادت اس کے ذکر اس کی جو سب سے پہلی بنیادی خوراک قرآن تھی وہ دیکھیے قرآن میں اس لیے بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ میرے دل سے نکلی بات میرے سامنے ایسے بچے آتے ہیں ہمارے بھائی ہیں جیسا میں نے ماسٹرز کیا ہوا ایم بی اے کر رہا ہوں قرآن نہیں آتا بالکل نہیں آتا قرآن پڑھا ہی نہیں والدین نے فکر ہی نہیں کی قرآن لیکن جو فکر مند والدین وہ تو احساس کرتے ہیں لیکن قرآن ہی نہیں پڑھا ادھر تو کر لیا ماسٹر وہاں سے بہت اچھی آئی بی اے سے کر لیا فلان جگہ لیکن قرآن پاک تو سب سے بنیادی اس کے بعد قرآن کا علم اس کے بعد حدیث وہ ساری چیزیں کس مقصد کے لیے وہ انسان کی روح اب میں بات تفصیل میں نہ جاؤں کیونکہ وقت مختصر ہو رہا ہے میں پورے ٹائم پہ ختم کروں گا دو باتیں اور کہہ دوں جب ہم سواری پہ سوار ہوں اور جا رہے ہوں خدا ناخواستہ کسی کے ساتھ یہ چیز پیش آ جائے کسی کے ساتھ بھی آپ فرضی مثال لیں اللہ ہماری آفیت سے رکھے اس کی گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہو جائے وہ کھڈے میں یا کھائی کی طرف چلے جائے گاڑی جا رہی اس طرف تو اندر بیٹھے ہوئے سوار کا حال کیا ہوگا جی کیا ہوگا اس کا ہوائیاں اڑ جائیں گی نہیں جب اس کو سامنے موت اور اتنا سخت حادثہ نظر آئے بس اس مثال سے ہم سمجھیں جس وقت ہمارا ہماری روح ہمارا جسم سواری اور روح اس کا سوار جب جسم کی سواری کو یہ روح دیکھتی ہے یہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے انسان اس کی روح اندر سے ہر وقت تڑپتی رہتی ہے اور پریشان رہتی کبھی سکون نہیں پاتی اسی لیے قرآن نے فرمایا اللہ بکر اللہ جب یاد خدا بندی میں زندگی بسر ہوگی تو دلوں کو چین اور راحت حاصل دل کا کا چین روح روح سمجھتی ہے یہ سواری ٹھیک منزل کی طرف جا رہی مطمئن رہتی ہے اور سکون رہتا ہے وہ اوپر سے آئی ہے وہ سارے راستوں کو دیکھا ہوا جنت اور جہنم جب جسم چلتا ہے الٹے راستے پر کھڈے اور کھائی کی طرف اندر بے چین ہو جاتی اور پریشان تو اللہ رب العالمین نے فضیلت روح کو عطا فرمائی خوراک آسمان سے اتاری دوا آسمانی ہے لیکن ہمیں اگر بیماری ہو جائے خدا نہ خواستہ ظاہری تو بڑی پرواہ فکر بھی بہت ہوتی نہیں جو کھانے کو اگر دو وقت جی نہ چاہے معاف کیجیے ہم ضرور ڈاکٹر کے بعد جاتے صاحب ایک وقت بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہے کھانے کو جی نہیں ویسے کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس نہ ہی جاؤ دو وقت ویسے ہی فاقہ کر لیں پھر کھانے کو جی چاہے گا لیکن پھر بھی صبر نہیں کرتے جی ڈاکٹر صاحب آج تو کھانے کو جی نہیں چاہ آج اچھی طرح نہیں کھا سکتے یعنی اور روح کی غذا کو اگر جی نہ چاہے قرآن کی تلاوت کو ہی نہیں جی چاہ رہا ذکر کرنے کو تسبیح پکڑتے ہیں سر پہ بوجھ ہو جاتا ہے قرآن کا سپارہ ایک ورکہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے ایک ورقہ کی تلاوت لیکن فکر نہیں ہوتی احساس نہیں ہوتا ساری محنت سارے علاج معالجے جو کچھ خرچ ہم جسم کے لیے بہت کرتے ہیں اور اچھی بات ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے لیکن اس سے بڑی جو امانت تھی اس سے بڑی جو چیز تھی اس سے ہم پرواہ اب یہ حدیث سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا میری بات ختم ہو گئی مسل الزی یسکر لا یسکر کمسل الحی و جو اللہ کو یاد رکھتا ہے جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ یاد کرنے والا زندہ یاد نہ کرنے والا مرتا ہماری خوراک پانی دانا پانی ایک دو دن چار دن انسان مر جاتا جسم ختم اور روح روح مردانی ہوگی جس کو ایسے اس لیے میرے بھائیو اصل کامیابی اور اصل سکون کی زندگی اللہ نے اپنی یاد کے اندر جتنا اللہ سے تعلق انسان کا مضبوط ہوگا اتنا کامیابی کے ساتھ مزیدار زندگی گزارے اللہ نے اس کی فہم نصیب بنائی یہ آیت بڑی جامع تھی اس کی تعلیمات اور اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک و سلم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما یا اللہ ہمیں تمام ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما جسمانی اور روحانی صحت و تندرستی نصیب فرمائے یا رب کریم اپنی یاد اور اپنا ذکر ہمارے دلوں میں بسا دیے یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے ذکر کی اپنے قرآن مجید کی چاشنی اور حلاوت ہمیں نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد والا علیہ وصحدی